سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مدوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ تین پتھروں سے استنجا کیا کرے بس بے شک کہ اس کو کفایت کریں گے حدیث نمبر پانچ سو چوبیس مسند احمد